سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک رکو کے بعد دعائے قنوط کی اس میں آپ عرب قبائل میں سے ایک قبیلے پر بد دعا کرتے تھے پھر اسے ترک کر دیا تھا حدیث نمبر سترہ سو انسٹھ مسند احمد